قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ دو نقطوں والا کاف نہیں ہے رک اور کاف کی تھوڑی سی آواز بھی آپ کی زبان کے اینڈ سے آئے کئی لوگ پڑھتے ہیں سعود رک ان کا محسوس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے تو اس میں کاف کی آواز تھوڑی سی آنی چاہیے سود اور ود اس کو صحیح پڑھنا ہے وا وا عین پر ٹھہراؤ ہونا چاہیے قلقلہ نہ ہو اخفا وزرک کو سفیرہ یعنی سیٹی کی آواز کے ساتھ اور کاف کی آواز آنی چاہیے ال رق اب یہاں پر واد اور وا یہ دونوں اکٹھے پڑے جائیں گے بہت زیادہ پریکٹس چاہیے اس میں انتہائی مشکل لفظ ہوتا ہے یہ اس میں جتنی پریکٹس ہوگی اتنا بہتر ہمارے ہاں عام طور پر پڑھتے ہیں ان قازا ظاہرک دونوں برابر یہ انتہائی غلط ہے جب تک اس میں ڈسٹنگوش نہیں ہوگا کہ واد اور وا یہ کیا ہے اس وقت تک صحیح نہیں پڑھا جاتا میں دوبارہ پڑھتا ہوں غور کیجئے اور اس کو پریکٹس کریں واہ رک قو رک یعنی دونوں ڈفرینٹ الگ الگ پڑے جائیں گے ورفعنا عین آئین پر قلقلانہ نہ ہو لکھ رک اب ان دونوں کاف پر جو ذکر کاف ہیں ان دونوں پر قلقلہ نہیں ہوگا فإن مع رک يسرا اب اس کو نہیں پڑھنا یعنی اس کو عام طور پر اس طرح پڑھا جاتا ہے سین کی آواز بھی صحیح نہیں ہوتی اور سین پر قلقلہ کرتے ہیں لوگ فعن مل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 الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته